میں تو صرف آپ حضرات کو یہ یاد دلانے کے لیے ایک ایک گلی کوچے میں پھرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں میں آپ حضرات کو یہ یاد دلانے کے لیے ایک ایک کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں کہ یہ قرآن ہمیں مومن کہتا ہے قرآن ہمیں مجاہد کہتا ہے میں تو یہ بات یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ جھک پیدا نہیں ہوئے بکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے دکانداری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بے حیائی پر ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے آپ تو اس زمین پر خلافت کا تاج لے کر آئے تھے آپ تو اس زمین پر شرافت کا معیار لے کر آئے تھے دلاتا ہوں کہ میرا اور تمہارا آقا جیکسن یا بل کلنٹن نہیں محمد مصطفیٰ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے والا نبی دانت پڑوانے والا نبی اپنے چہرے سے خون بہانے والا نبی امت کے لیے پتھر کھانے والا نبی ساری ساری رات رب کے سامنے رونے والا نبی شرم و حیا کا کر نبی غیرت کا پیکر کر نبی مدینہ سے نکل نہیں نکلنی چاہیے